يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا أي من والو جب تم اللہ کی راہ میں سفر کر رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو اور اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے تمہارا مقصد دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنا ہوتا ہے جب کہ اللہ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان کیا اس لیے تحقیق کر لیا کرو بے شک اللہ تمہارے کیے کی خبر رکھتا ہے اس آیت کے سبب نزول کے بیان میں امام احمد اور بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنو سلیم کا ایک آدمی اپنی بکریاں چرا رہا تھا کچھ صحابہ کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو اس نے سلام کیا لیکن صحابہ نے کہا کہ یہ شخص اپنی جان اور بکریاں بچانے کے لیے ہمیں سلام کر رہا ہے چنانچہ اسے قتل کر دیا اور اس کی بکریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی حافظ ابو بکر بزار نے ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد بن اسود کو ایک فوجی دستہ کا کمانڈر بنا کر کسی قبیلہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا جب مسلمان وہاں پہنچے تو سارے لوگ بھاگ گئے صرف ایک آدمی رہ گیا جس کے پاس بہت سارا مال تھا اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا لیکن اس کے باوجود مقداد نے اسے قتل کر دیا ایک صحابی نے کہا کہ آپ نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا ہے جس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا تھا میں یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور بیان کروں گا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد کو بلا کر پوچھا اور کہا کہ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کا تم کیا کرو گے تو یہ آیت نازل ہوئی اسی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد سے کہا کہ تم بھی تو مکہ میں اپنا ایمان چھپاتے تھے آیت کے اگلے حصے میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اے مسلمانوں مکی زندگی میں تم بھی تو اپنا ایمان چھپاتے تھے